جس کا نام ہے وہ مسمہ کہاں ہے وہ نامی کہاں ہے اس کو دیکھنا ہے آپ پانی کہو واٹر کہو ایکوا کہو نیر کہو آب کہو ورد کرتے رہو کبھی پیاس بجھے گی آپ کی روٹی کہو چپاتی کہو بریڈ کہو کوئی نام رکھ لو کھاؤ گے نہیں آپ کی بھوک اترے گی ہم نے اللہ کا نام بہت لیا لیکن اللہ آج تک نہ آیا کیوں ہمیں لینا نہیں آیا اس کا نام ہم فنا زبان سے لیا فنا ہونے والے سب کچھ کیا ہم نے اللہ کو صرف لفظ سمجھا ہے میرے پاس دکان پر بہو صاحب کا ایک نمائندہ آیا کہتا ہے میرے بیٹے جتنا ہی تھا بڑا وہ موٹیویٹ مجھے کرنے لگا میں نے وہیں سے میں کہا آپ کے بہو صاحب تو شریعت کے خلاف ہیں کہتے نہیں جی وہ تو شریف کے خلاف نہیں ہے میں نے اس کو شعر سنائے میں نے کہا آپ کے سارے دیکھو آپ کے شعر پڑھ کر لیکن ان میں حقیقت بھی ہے بہت سا فرماتے ہیں بے بزرگی گت وین رڑائیے رجمو مڑیے کاڑا ہو لا لا والا کہنا منیا مذہب کی لگتا ساڑا ہو اللہ گھر میرے آیا جا این اٹھایا پاڑا ہو سدا حیاتی والا باہو وہ کتنے خزر خواجہ جاؤ کہ ہم بزرگوں کے جی ہمارے بزرگ ایسے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بزرگی کو ویندے جو پانی آتا ہے نا اوپر سے پہاڑوں سے کہتے بڑا تیز ہوتا ہے کہتے اس بزرگی کو اس میں بہا دو بے بزرگی گھت وین رڑائیے رج منہ مڑیے کاڑا ہو کہتے سفید منہ نہ کرو کہ آپ لوگوں کی تعریف کرتے ہو جو اندر دل کاڑا ہے نور سے نہیں جاگا منہ بھی کاڑا کر لو رج منہ مڑیے کاڑا ہو کہتے لا الہ والا کہنا منیا کہتے کسی کو لا الہ کی تشریح کا پتہ نہیں ہے لا عربی میں کہتے ہیں نفی کو کہ اپنے وجود کی نفی کر اور اللہ کو دیکھ کہتے لا الہ والا کہنا منیا میں اپنے وجود کو نفی کیا اللہ کو دیکھتا ہوں پھر کہتے مذہب کی لگتا ساڑا ہو کہتے جی بس ہمارا مذہب ہے ہمارا مذہب ہے یہ ہندو کافر مسلمان سارے مذہب مذہب اپنا کر رہے ہیں مذہب کا مطلب کیا پتا ہے راستہ اسلام کیوں آخر میں آیا کیوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اہمیت دی گئی کیوں ختم النبی جین کیا گیا کیونکہ وہ اتنی جلدی خدا کو دکھاتے تھے کہ پیغمبر جو پہلے آئے اتنی جلدی خدا کو نہیں دکھاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین طرح کے مجلس کرتے تھے ایک عام ایک خاص ایک خاص الخاص جو خاص الخاص تھی وہ کنڈا لگا کر کرتے تھے اور پوچھتے تھے کہ ہم میں سے کوئی اجنبی تو نہیں ہے ہم سب کہتے تھے کہ نہیں جی ہم جو پہلے ہیں وہی ہیں پھر لا لا کی تشریح کرتے تھے زبان سے نہیں پریکٹیکل کراتے تھے کہ وہ اپنی باڈی کو لا کرو ختم کرو اس کو اور اللہ کو دیکھو جب وہ دیکھنے والے بنتے تھے پھر وہ تعریف کرتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر وہ کہتے تھے کہ ایسا کوئی نہیں آیا پہلے ہم وہ دیکھنے والی جو بات ہے وہ ہمارے کے اندر نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ نہیں خدا کو اوپری رکھو بند رکھو اور وہ نہ دیکھ رہا ہے جو کچھ ہے مرضی کرتے جاؤ اسی لیے ہمیں موت کا خوف ہے قرآن میں صورت واقعہ میں آتا ہے کہ ہم نے مقدر کر دی تمہارے دماغ موت اور ہم آجز نہیں ہیں اس بات سے کہ بدل کر لائیں تم جیسے لوگ اور بنا کھڑا کریں تم کو ایک ایسی صورت میں جو تم نہیں جانتے اور تم جان چکے ہو پہلی پیدائش پھر کیوں تم غور نہیں کرتے کہ وہ مارتا بھی اور پیدا بھی کرتا ہے صورت واقع ایت نمبر ساٹھ اور اکاٹھ کہ وہ مولا مقدر کو موت کرتا ہے پھر ایک اور جسم ہم کو دیتا ہے کہ جس کا ہمیں نہیں پتہ کہ ہم کون سے جسم میں ہوں گے میں قرآن کو کوٹ کر رہا ہوں پھر صورت الحدید میں لکھا ہوا آیت ایت نمبر تیئیس میں کہ تم غم مت کیا کرو جو فوت ہو جائے اور نعت رایا کرو اس پر جو عطا ہو جائے اور اللہ پسند نہیں کرتا ترانے والے اور شیخی خور کو ہم جب بچہ پیدا کرتے ہیں تو لڈو بانٹتے ہیں سب کچھ اللہ کی دین ہے جب وہی اپنی امانت واپس لے جاتا ہے لاشوں کو چمڑ جاتے ہیں کہ میرا بچہ کیوں مر گیا بھائی اس لیے بہت سا فرماتے ہیں کہ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھتا دل دا پڑھتا کوئی ہو جتھے کلمہ دل دا پڑھیے جی بے ملے نہ ڈھوئی ہو کہتے جہاں دل کا کلمہ پڑھوتا ہے زبان کا کوئی کام نہیں وہاں وہ تو دل سے دل سے بندگی کرتا ہے روح سے کرتا ہے انسان آگے صورت محمد آیت نمبر ستائی میں آتا ہے بس کیا حل ہوگا قبض کریں گے ان کی روحیں فرشتے اور مار رہے ہوں گے منہ پر اور پیٹھوں پر پہلا سوال کرتا ہے فرشتہ ہے میں قرآن کو کوٹ کر رہا ہوں نکال اپنی روح کو اب ہمیں نہ روح کا پتہ ہے نہ نکالنے کا پتہ ہے جو نکالنا سیکھتا ہے اس کے بعد فرشتوں کا کوئی نہیں فرشتے تو سیدھا کا سیدھا کیا حضرت انسان کو جو نکالنا نہیں جاتا ان کے لیے اسرائیل بنا دیا ہے پھر بھی وہ پہلا سوال یہی کرتا ہے کہ ہاں بھی نکالو اپنی روح کو میں قرآن کو کوٹ کر رہا ہوں اگر کوئی روح کو نکالنا جانتا ہے اس کے پاس کیوں آئے گا ٹھانے دار آپ کا واقف ہے تو وہ گن دے کر لٹھ دے کر نہیں بھیجے گا کہ جاؤ بھی چودھری کو بلا لاؤ وہ فون کرے گا چودھری صاحب میں آ جاؤں یا آپ آ جاؤ کیونکہ واقفیت ہے نا جس نے مرنا سیکھ لیا تو اسرائیل کیوں آئے گا عزرائیل ڈنڈے سے ہماری روح کو نکالتا ہے پہلے ہماری زبان گوائی کھینچ لیتا ہے آنکھوں کی بنائی بھی کھینچ لیتا ہے یہ کسی کو بتایا نا کہ میرے پاس کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ اور پہلا گرج آگے سے موٹا تھا پیچھے سے پتلا ہوتا ہے پاؤں پر مارتا ہے پیٹھ پر مارتا ہے وہی پروسیزر زبردستی ہمیں نکالتا ہے ہماری روح کو وہ کیما کیما کرتا ہے ہماری ٹانگوں کو لاتا ہے روح پھر ادھر سے ہی نکلتی ہے جا کر اگر انسان اپنی روح کو خود ہی موتو قبل آنتا ہے ہر روز تھوڑا تھوڑا مرنا سیکھے جب آخری ٹائم ہوگا ہنسی خوشی جائے گا ایک شاعر کہتا ہے جس مرنے سے جگ ڈرے میرے من آنند مرنے ہی تے پائیے پوروں پرمانند کہ میں تو خوش ہوں اور شریف میں ہے کہ موت ایک پل ہے جو دوست کو دوست سے ملاتا ہے کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کو دوست بنایا ہے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ تین چار جگہ فرما گئے ہیں کہ میں آپ کا اس دنیا میں بھی دوست ہوں اگلے جہان میں بھی دوست ہوں اور ایک جگہ لے کر کہ آپ کا اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے یہاں اس دنیا میں بھی دوست ہیں اگلے جہان میں بھی دوست ہوں گے اب اللہ تعالیٰ کو ہم نے کیسے پیش کیا کہ روز قیامت ہوگا ایک بڑا سارا کوچ ہوگا سارا اس کا آسمانوں پر لگتا ہوگا پاؤں اس کے زمین پر لگتے ہوں گے اتنا مٹائی ہوگی کہ مشرق مغرب تک اس کا پیٹ پھیلا ہوا ہوگا اور ایک ڈکٹیٹری شکل میں ہوگا چل بھائی تو جنت میں چال تو دوزخ میں چل چل تو برزخ میں چل بھائی وہ رحیم ہے وہ کریم ہے وہ نہیں کہ ظلم کرے کبھی ہے یقین زمانے کو دیکھ کر یہاں خدا کوئی اور ہے ہم نے یہاں کوئی اور خدا بنایا ہوا ہے وہ جو ہمارے اندر رہتا ہے ہم اس خدا کو نہیں مانتے جو باہر ڈنڈے والے خدا ہیں ان کو مان رہے ہیں وہ تو رحیم کریم ہے وہ تو انتظار میں بیٹھا ہوا ہے اس نے روحوں کو وعدہ لیا ہوا ہے قرآن شریف پڑھ کر دیکھو حدیث قدسی پڑھ کر دیکھو حدیث شریف پڑھ کر دیکھو کہ میں نے جسموں سے پہلے روحوں کو پیدا کیا گیا ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ دو لاکھ سال پہلے روحوں کو پیدا کیا جسم بعد میں دیے گئے پھر میں نے سب روحوں کو اکٹھا کیا اکٹھا کر کے ان سے وعدہ لیا السط بے رب کم کیا میں تمہارا رب ہوں ہم سب نے کہا کالو بلا ہاں تو ہمارا رب ہے اب یہاں آ کر ہم سب اس کو بھول چکے ہیں پھر اس لیے قرآن شریف میں آتا ہے ختم اللہ علیہ ہم ولا سارے عذاب کہ میں نے ان کے دلوں پر کانوں پر آنکھوں پر مورے لگا دی ہیں وہ نہ مجھے دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں اور نہ رجوع ہی کر سکتے ہیں کون توڑے گا مور وہی آ کر توڑتا ہے کسی انسانی جسم میں آتا ہے چاہے پیغمبر بن کر آئے چاہے خضر بن کر آئے وہ آتا ہے کسی نے ایک لاکھ چوبیس ہزار لکھا کسی نے دو لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر آئے ہوئے ہیں زمین پر کیا سمجھانے کے لیے کہ یہ جسم ایک قید خانہ ہے اس سے نکلو اللہ تعالیٰ بھی آزاد ہے اس کی امر ربی بھی آزاد ہے اس کے نکل سر اس کی ملاقات کرو اسی لیے حدیث کلسی میں آتا ہے کم تو کنزن مخفین کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ لوگوں میں شناسا ہو جاؤں کہ لوگ میری شناخت کریں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں لوگوں نے پہچانا مجھ کو مجھ سے جسم نہیں یہ بلڈ اور فلیش کی جو ہماری آئیز یا آنکھیں بنی ہوئی ہیں یہ نہیں پہچان سکتی کسی بھی مولانا سے کہتے ہیں جی خدا کا بیلا کہتے ہیں جی موسا کو نہ دکھائی دیا آپ کو دکھائی دے گا قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے لیکن آگے آیت نہیں پڑھتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے موسا تو ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا اس نے کہا کہ نہیں ضد کی کہ میں ان آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں ان آنکھ سے اگر دیکھنا چاہتا ہوں تو میں پہاڑ پر اپنا جلوہ نور پھینکتا ہوں پھر دیکھ لینا جب پھینکا وہ جل گیا اور موسا بھی گھس کر کے گر پڑا یہ آنکھیں ہم ان آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں اس کو علامہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ دنیا تلاش کرتی رہی تیرے وجود کو کیونکہ ہم وجودوں کو مانتے ہیں کہ وجود میں کوئی چیز ہو وجود میں اللہ تعالیٰ ہو جائے کہ دنیا تلاش کرتی رہی تیرے وجود کو میں نے تیرے خیال کو جزدہ بنا لیا فارسی میں جزداں خدا کو کہتے ہیں کہ جو تیرا خیال اٹھا تھا ایک خزانہ تو مخفی سائنسدان بھی یہی کہتے ہیں کہ ایک ڈھیر تھا وہ پھٹ گیا اور وہ ڈھیر ہی ذرا ذرا ہو گیا وہی توحید وہی وحدت کثرت میں آ گئی جب اس ذات سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی تو شرک کہاں سے آ گیا وہی ایک پارے کا ڈھیر کہو وہی ایک نور کا سمندر کہو وہی ایک سورج نور کا کہو اس کی کرنیں ہم سب ہیں یہاں آ کر مادیت اتنی آ گئی ہے کہ وہ نور چھپ چکا ہے اس نور کو دیکھنے کے لیے ہمیں کسی ڈاکٹر کی کسی پیر کی کسی مرشد کی کسی ولی اللہ کی کسی پیغمبر کی ضرورت ہے یہاں اس لیے سورت القاف ایت نمبر ستارہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کو میں گمراہ کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی مرضی چل رہی ہے ہماری نہیں نہ آپ کی ہم جلدی سے کہہ جاتے ہیں یہ مومن ہے یہ کافر ہے ہم کون ہوتے ہیں یہ ڈیسائیڈ کرنے والے اللہ تعالیٰ خود قرآن شریف میں سورت القاف ایت نمبر ستارہ اس میں فرما رہے ہیں کہ جس کو میں گمراہ کرنا چاہتا ہوں میں اس کو ولی اللہ یا مرشد یہ دونوں لفظ ایسے ہی لکھے ہوئے ہیں مرشد کا بھی ولی اللہ کا بھی میں اس کو نہیں دیتا بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس قرآن حدیث ہے جی ہم نے مرشد کو کیا کرنا ہے بھی ہم جب سے دنیا میں آئے ہیں پہلا ماں باپ استاد ہے پھر ہمارے پرائم میں ٹیچر ہوتے ہیں پروفیسر ہوتے ہیں یونیورسٹی میں جا کر پروفیسر ہوتے ہیں ہمیں ہر وقت استاد کی ضرورت ہے لیکن جب خدا کے دیکھنے کی بات آتی ہے کہتے نہیں جی ہمارے پاس تو قرآن ہے حدیث ہے حدیث قدسی ہے سب کچھ ہے ہم نے کیا کرنا ہے بھی پڑھتے ہیں حدیث کے بھی حافظ آپ کو مل جائیں گے قرآن شریف کے تو بہت ہیں ماشاء اللہ لیکن کیا وہ اللہ تعالیٰ کو پا چکے ہیں قرآن پڑھ کر کیا حدیث دورہ کر کے وہ پا چکے ہیں اللہ تعالیٰ کو جو حدیثیں کہتی ہیں نہیں اس کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا ڈاکٹر چاہیے جو ہماری وہ تیسری آنکھ کھولے جو دو ان دونوں آنکھوں کے درمیان ہے اس کا ذکر بھی قرآن شریف میں آتا ہے کعبہ کو سین او ادنا یہ کوسیں ہیں ہماری پلکار کو کہتے ہیں عربی میں او ادنا ان دونوں کے درمیان بہت قریب میں نے اپنے رب کو دیکھا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب کو حالت بیداری میں اور سوتے میں آسمانوں کی سیر کرائی میں قرآن کو کوٹ کر رہا ہوں اب حالت بیداری اور سوتا کیا ہے اب جس نے یہ پریکٹیکل کیا وہ آپ کو سمجھا دے گا اس کا جسم سو جاتا ہے روح بیدار ہو جاتی ہے روح اللہ تعالیٰ کو دیکھتی ہے اس کا دیدار کرتی ہے باتیں بھی کرے گی یہ بھی صورت کاف میں لکھا ہوا ہے حدیث شریف میں بھی آتا ہے نمازی آدمی خدا سے باتیں کرتا ہے قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے آپ مجھ کو پکارو صورت مومن میں ہے آج آپ مجھ کو پکارو میں آپ کو جواب دوں گا ہم کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کوئی باتیں کرتا ہے بھائی حدیثیں قرآن آپ کے پاس ہے اس کو کھول کر دیکھو اگر آپ نہیں کرتے تو یہ نہ کہو کہ یہ تعلیم غلط ہے یا قرآن غلط ہے ناؤز باللہ یا حدیث شریف ناؤز باللہ غلط ہے سب کچھ سچ ہے ہمیں ایسا پریکٹیکل بندہ چاہیے ایسا انسان چاہیے پھر قرآن کی ہر ایت آپ کو خدا کی طرف لے جائے گی ہر حدیث خدا کی طرف آپ کو لے جائے گی میں کہتا ہوں اخبار کا ٹکڑا بھی زمین پر گرا آپ اس کو اٹھاؤ گے نہ پڑھو گے کیونکہ آپ کی توجہ بدل گئی آپ گانا بھی سنو گے تو وہ بھی آپ کو خدا کی طرف لے جائے گا شاہ نے بھی رانجا رانجا کر دینی میں آپ پہ رانجا ہوئی ہوں ہیر نہ کھو کوئی جب قطرہ سمندر میں چلا جائے گا سمندر کہلائے گا کرن سورج میں چلے جائے گی وہ سورج کہلائے گی کرن نہیں رہے گی یہ جیتے جی ہو سکتا ہے اسی زندگی میں ہو سکتا ہے جو آپ کی بچی خوشی زندگی اسی میں آپ خدا کو دیکھ سکتے ہو نور محمدی میں دیکھ سکتے ہو نور الہی کو دیکھ سکتے ہو خدا سے بات بھی کر سکتے ہو چونکہ یہ تعلیم عام نہیں ہے حدیث میں آتا ہے کہ معرفت عام نہیں ہے خاص ہے پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے مخاطب ہیں کہ اے عمر جس کو معرفت حاصل ہو جائے اس کو منہ سے اللہ اللہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے حضرت عمر چونکے کہ یار صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں کھلاتا ہے پلاتا ہے جس نے سب کچھ بخشا ہے اس کا نام نہ لیں ہم کہتے جو زبان سے نام لے گا اس کو معرفت حاصل نہیں ہے میں حدیث کوٹ کر رہا ہوں کتابیں میرے پاس موجود ہیں اس کو سمجھ لے کہ اس کو معرفت حاصل نہیں ہوئی جو زبان سے اللہ اللہ کہتا ہے جو دل سے اللہ اللہ کہتا ہے کیوں اہمیت ہے دل کو بار بار کہا کہ میں اتنا بڑا ہوں نہ آسمانوں میں سما سکتا ہوں نہ زمینوں میں سما سکتا ہوں ایک مومن کے دل میں جا کر سما جاتا ہوں پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا ہے کہ یار اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دل کہاں ہے ہمارا جس میں خدا رہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل دو طرح کا ہے ایک مجازی ہے یہ جسم ہمارا مجازی ہے یہاں لگا ہوا ہے ایک دل حقیقی ہے وہ جو حقیقی دل ہے وہ مقربان الہی کے حصے میں آیا ہوا ہے وہ وہ جانتے ہیں جس دل میں وہ خدا رہتا ہے جس دل میں وہ اپنے میں جا کر خدا کا دیدار کرتے ہیں میں حدیثوں کو کوٹ کر رہا چونکہ ہم نے خود پڑھی نہیں حدیثیں ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں پیٹ ہمارا اجازت ہی نہیں دے رہا ہے قرآن شریف پڑھ کر دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہر جانور تک کو رزق پہنچاتا ہوں ہم کیسے رزق کے پیچھے بھاگ رہے ہیں آپ بھی میں بھی کیسے بھاگ رہے ہیں ہم کیا اس پر ہمیں یقین نہیں ہے نا یقین نہیں تو ہم بھاگ رہے ہیں نا اگر اس کے ساتھ تھوڑا بھی کنٹیکٹ ہو گیا تو یہ اس دنیا ایک فارمیلٹی رہ جائے گی اب دنیا دین اور امان بنا پڑا ہے ہر وقت ہم ڈر رہے ہیں ہائے کل کو کیا ہونے والا ہے ہر فرن کو کیا ہونے والا ہے ہائے نوٹ تبدیل ہوں گے تو میرے اتنے بینکوں میں پڑے ہیں میرے گھر میں اتنے چھپے ہوئے ہیں ہائے سونا گورنمنٹ لے جائے گی تو میرے پاس تو پڑا ہے ہائے مجھے میری جائیداد ہے تو ننگا آیا تھا جاتے ہوئے پتہ نہیں کفن نصیب کسی کو ہونا ہے یا نہیں ہونا اسی لیے بار بار قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان تو اپنی پیدائش پر غور کر تیرے پر وقت وہ بھی گزرا تھا تو کچھ بھی نہیں تھا پھر میں نے تجھے لوتھڑا بنایا قرآن پڑھ کر دیکھو آپ کی آنکھیں لگائیں کان لگائے منہ لگایا سب کچھ لگایا تو سننے اور دیکھنے والا بن گیا اور تو مجھے بھول گیا کتنا ہم انسان اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے یہ مولا روم جی صاحب بھی فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں آنچے ما کر دیم ہے نبینا نہ کر فارسی میں ہے اے انسان کوئی اندھا انسان بھی نہیں ایسا کر سکتا آنچے ماں کر دیم ہے نبینا نہ کر اندھا انسان بھی نہیں کر سکتا کیا کیا کیا کہ درد رونے گم کر دن صحب خانہ رہا کہ میں نے اپنے بنانے والے کو اپنے حق تعالیٰ کو اپنے ہی اندر گم کر کے بیٹھا ہوں اور کہتا ہوں خدا نہیں ہے آنچے کر نہ کر کہتا ہے اندھا انسان بھی کوئی ہوگا نا اس کو بھی کہیں گے حفظ دائیں بائیں وہ بھی راستے پر آ جاتا ہے کہتے انسان تو اتنے بڑے اللہ اکبر خدا کو گم کر کے اپنے اندر کہاں بیٹھا اندر درد نے گم کر دیں صاحب خانہ رہا کہ تیرا وہ صاحب جس نے تیرا خانہ بنایا ہے تجھے انسان بنایا ہے تو اس کے اندر وہ بھی بیٹھا ہے میں تمہاری جانم ہوں شارک سے زیادہ نزدیک ہوں تو گم کر کے بیٹھا ہوا ہے کہتا کوئی اندھا انسان بھی نہیں کر سکتا ہے کیونکہ ہمارا شوق نہیں پیدا ہوا ڈیمانڈ اینڈ سپلائی قانون اٹل ہے جس انسان کے اندر بھی شوق پیدا ہو گیا کہ اے ذات اے ذات الہی اے خدا اے رب العالمین پہلے تو ہم رب العالمین مانتے ہی نہیں ہیں کیونکہ جن کو ہماری نظر میں کافر ہے ان کا رب کوئی اور ہے مسلمانوں کا رب کوئی اور ہے پہلی صورت میں الحمد رب العالمین لکھا ہوا ہے تمام تریفیں اس حق تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی جو تمام جہانوں کا مالک ہے پھر صورت انبیاء صورت صبا میں ارسلنا اللہ رحمت للعالمین کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت اللہ بن کر آئے ہیں ہم نے بانڈ کر لیا کہ نہیں رسول پاک ہمارے ہیں وہ تمام جہانوں کے لیے وہ رب العالمین ہے وہ رب المسلمین رب الہند المین رب السکھ المین رب السائمین نہیں ہے وہ رب العالمین ہے یہ تھی توحید جس کو ہم نے فالو کرنا تھا ہم انسان انسان مسلمان مسلمان دست و گربا ہیں کبھی فرقوں پر کبھی مسجدوں پر جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں ہم وہ کام نہیں کر رہے اس لیے سب انسان پریشان ہے کتنا بھی بینک بیلنس ہے کتنا بھی ہمارے پاس موٹریں کاریں محل ہیں اندر سے پریشان ہے اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے کوئی چاہ کا سہارا لے رہا ہے نہیں جی مجھے تو بیڈ ٹی چاہیے بستر میں چاہ چاہیے کوئی سگریٹ کا سہارا لے رہا ہے کہ میرے اندر سکون ہو کوئی بیڑے کا سہارا لے رہا ہے میرے اندر سکون ہو کوئی شراب کا سہارا لے رہا ہے میرے اندر سکون ہو کوئی نسوار کا سہارا لے رہا ہے میرے اندر سکون ہو یہ سب چیزیں کیا کرتی ہیں ہمارے دماغ کو سکوڑتی ہیں ہمیں اپنی باڈی کی خبر نہیں رہتی انسان جہاں آٹھ گھنٹے کام کرتا ہے وہ چوبیس گھنٹے کام کر لیتا ہے اور دوسروں کو بتاتا ہے یار شراب کا ایک گھونٹ پولا سب کام ہو جائیں گے وہی علاج قرآن اور حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ یہاں آ کر اپنی محراب میں اپنی مسجد میں نماز پڑھوا کر تاکہ مسجدوں کے جھگڑوں سے آپ ختم ہو جاؤ ہر انسان کے اندر بنا کر اللہ تعالیٰ نے خود بھیجی ہوئی ہے اسی لیے اس کو اشرف المخلوقات اپنا نیب اپنا خلیفہ اور کہا کہ میں نے انسان کو اپنی شکل پر بنایا وہ شکل یہ نہیں ہماری وہ شکل امر ربی کی ہے نفاختہ ہے میرے روحے ہی میں نے اپنی روح میں سے آدم کی روح میں پھونکا ہے اب اس روح کو ہم کیسے جان سکتے ہیں من نفسو کر کے جان سکتے ہیں ہم اپنے آپ کو جانیں گے پھر ہم فقد رف رب اپنے رب کو پہچان سکتے ہیں کیونکہ کتنی واٹ کا نور ہماری باڈی کو چلا رہا ہے یہ ہمیں پتہ نہیں ہے ہم جون میں مئی میں بار سورج کی طرف نہیں دیکھ سکتے کیوں یہ آنکھیں اتنی نہیں ہیں اس لیے ہم پہلے خدا کے نور کو نہیں دیکھ سکتے اس لیے کہا من رفنف پہلے اپنے آپ کو جانو اپنے نور کو جانو آپ بھی اسی نور سے چل رہے ہو جب من ار افنفس کر لو گے اپنے آپ کو جان لو گے بعد میں فقط دراف ربو اس کو نہیں دیکھ لینا جب ہم اپنی لائٹ یا نور کو دیکھنے والے ابھی نہیں بنے اور اب خدا کو پانے کے لیے جا رہے ہیں اس سمندر کے نور کو سورج کے نور کو کیسے ہماری آنکھ دیکھ سکتی ہے ہماری پہلے آنکھ اپنے اپنے نور کو دیکھے گی پھر جب ہم اپنے نور کو دیکھ لیں گے فقدر فربو کر لیں گے اس ذات کے نور الہی کو دیکھ لیں گے پھر وہ نور ہمیں ذرے ذرے میں دکھائی دیتا ہے تجلی تیری سو بسو ہے جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے وہ فقرائے کاملین پیغمبر یا خضر علیہ السلام کیوں سب سے محبت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سریت طبی طیبہ پڑھ کر دیکھو کیا لکھا ہوا اس میں کیڑیوں کے گھر جلائے ایک شخص نے اس کو پکڑا تنبیہ کی کہ دیکھو کیڑیوں کے گھر پھر نہ جلانا ایک نوجوان نے چڑی کے بچے انڈے اٹھا لیے اس کو بلایا کہ دیکھو یہ تجھے گالیوں اوپر لگا رہی ہے چلو اس کے بچے اور انڈے دیکھ وہ کیا دیکھتے تھے کہ جو مجھ میں امر ربی ہے وہی حکم کیڑی میں بھی چل رہا ہے وہی حکم چڑی میں بھی چل رہا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرنی کی ضمانت دی یہودی نے ہرنی پکڑی اس کو کھانے کے لیے وہ واسطے ڈال رہی تھی کہ میرے بچوں کو مجھے دودھ پلانے دو میں آ جاتی ہوں واپس وہ یہودی نہیں مانتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ضمانت دی یہودی نے کہا کہ آپ ایک جانور کی ضمانت دے رہے ہو کہتے ہاں میں جانور کی ضمانت دے رہا ہوں دوپہر کا وقت تھا اب وہ بچوں کو دودھ پلانے چلی گئی جب دودھ پلایا تو دوپہر ہو گئی عصر کا اذان ہو گئی مغرب ہو گئی وہ نہ آئی اب یہودی کہنے لگا کہ آپ نے ضمانت دی ہے بتاؤ کیا سلوک کر جو اس سے کرنا مجھ سے کر لے میں ضمانتی ہوں اس کا پھر دیکھا دور سے دھوڑ نظر آئی دھوڑ نظر آئی تو یہودی کا دیکھ لینے شاید وہی نہ ہو آئی تو وہ اپنے بچوں سمیت آ گئی بچوں نے کہا کہ اگر ہماری ماں کو آپ نے کھانا ہے قتل کرنا ہے تو ہم ماں کے بغیر کیسے رہ سکتے ہیں آپ ہمیں بھی قتل کر دو اس وقت وہ یہودی اسلام لے آیا کہ جو جانور تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتے ہیں واپس آ گئی ہے اپنے بچوں سمیت واپس آ گئی ہے آج بھی کوئی انسان رحم دل ہوگا وہ ذرے ذرے میں اس نور کو دیکھے گا پھر ایک یہودی نے اونٹنی تھی اس کی اس کے آنسو گر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے گزرے جانوروں کی سب کچھ جانتے تھے حالت انسان چہرے سے پہچان لیتا ہے یہ پریشان ہے یا خوش ہے اس کے پاس گیا اس کے سر پر ہاتھ پھیرا میں حدیثوں کو بیان کر رہا ہوں اس کے مالک کو بلایا بھائی یا تو اس کو چارہ دے یا اس کو آزاد کر دے اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کرے گا کتنے رحم دل تھے ہم انسان انسانوں کے مسلمان مسلمانوں کے گلے کاٹ رہے ہیں یہ مسجد فلاں کی یہ مسجد فلاں کی یہ مسجد فلاں کی مسجدوں کی بندگی کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے اس لیے ہر انسان کے اس نے یہ محراب بنا کر بھیجا ہے کہ اپنے باطن میں روح سے بندگی کرو مسجدوں کے ناموں پر نہ جھگڑو ہم مسجدوں پر جھگڑ رہے ہیں ہم نے دکھاوے کی نمازیں دکھاوے کا سب کچھ کیا ہے قرآن شریف پڑھ کر دیکھو کہ یہ آپ کے دکھاوے کی بندگی دکھاوے کی نمازیں روزے قیامت کے دن آپ کی ہلاکت کا یہی موجب بنے گی آپ کو اسی پداش میں ہلاک کیا جائے گا کہ آپ دکھاوے کی میری بندگی کرتے تھے کہ میں نمازی ہوں میرا جنازہ جائز ہو جائے میں حجی ہوں میں حافظ صاحب ہوں میں مفتی صاحب ہوں میں قاری صاحب ہوں وہ جس نے صاحب بنایا وہ کہاں گیا اس کو کسی کی خبر نہیں میں قرآن کو کوٹ کر رہا ہوں کہ یہی دکھاوے کی ریاکاری کی بندگی روز قیامت کے دن آپ کا ہلاکت کا موجود بنے گی بلکہ ایک تو مولانا نے تقریر کی تھی اسی عائد کی تو اس نے کہا اونے منہ ماری جائیں گی نمازیں آپ پر لیکن میں نے جو ترجمہ پڑھا میں نے آپ کو بتا دیا ہے پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آتا ہے قرآن شریف میں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ میری امت نے آپ کے قرآن کو بکواس سمجھا ہے ناؤز باللہ جو ترجمہ ہے میں وہ آپ کو کوٹ کر کے بتا رہا ہوں کیا ہم وہی تو ہیں کہ قرآن کو اٹھا کر جزدان میں لپیٹ کر اوپر کہیں رکھ دیا متبرک سمجھ کر نہ اس کو پڑھنا ہے نہ ترجمہ کرنا ہے نہ اس پر ہم نے عمل کرنا ہے یا کوئی مر گیا سورج یاسین پڑھ لو جو بہن بہو کو دینا ہے تو قرآن کا سایہ کر دو اس کو دے دو بھئی اس کو پڑھو ایک نوجوان کو کہا میں کہا بیٹا جا کر ترجمے کے ساتھ پڑھ کہتا ہے میں جی قرآن لینے گیا وہ پوچھتا ہے سنیوں کو لینا ہے وہابیوں کو لینا ہے شیعوں کو لینا ہے کون سا قرآن لینا ہے میں نے کہا بیٹے قرآن ایک ہی ہے کسی کا بھی آپ لے لو تفسیر انہوں نے اپنے آپ بنائی ہوئی ہے جس کا یہاں خیال تھا وہ تفسیر علیحدہ علیحدہ ہے سب کی کسی نے ترجمہ کیا وہ بھی ایک ہی ہوگا لفظ بہ لفظ ترجمہ جو ہوگا آپ کسی کا بھی لے لو جا کر قرآن ایک ہی ہے یہ دکانوں والے بھی پوچھتے ہیں جی سنی کا لینا بریلوی کا لینا دیوبندی کا لینا کہیں کون سا قرآن لینا بھی قرآن تو ایک اللہ تعالیٰ ایک ہی کتاب بھیجی ہوئی ہے تفسیر علیحدہ علیحدہ کی کر دی ہے اس تفسیر پر ہی ہم سب جھگڑ رہے ہیں کہ فلان میں یہ لکھا فلاں میں یہ کہا فلان میں یہ کہا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے اس کو آگ بنانا ہے ہم نے بنانا ہے اس کو نور میں تبدیل کرنا ہم نے کرنا ہے یہ اختیار دیا ہے کہ ہمیں قلعے کے ساتھ باندھا ہوا بھی ہے لیکن جتنے تک ہماری سنگلی یا رسی گھوم رہی ہے وہ اختیار ہے کہ ہم دھوپ میں بیٹھیں یا چھاؤں میں بیٹھیں اس لیے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسلام میں تنگی کوئی نہیں ہے جس کی مرضی ہے جو مرضی کرے آگے اسی آیت میں لکھا کہ میں نے دونوں راستے دکھا دیے ہیں نیکی کا بھی بدی کا بھی اب انسان اسی بدی اور نیکی کے چکر میں گرفتار ہے سورت تور پڑھ کر دیکھو سورت مدثر پڑھ کر دیکھو کہ ہر نفس ہر روح اپنے امال کے بدلے میں یہاں گروی بھی ہے اور گرفتار بھی ہے اب ہم کہتے ہیں جی ہمارے ہاتھ کڑیاں تو لگی نہیں ہم گرفتار ہیں وہ اس نے جو گرفتاری کی ہے وہ یہی کی ہوئی ہے کہ ہم دنیا میں اتنے گرفتار ہو چکے ہیں کہ اللہ محمد کا نام ہی ہمارے زبان پر نہیں ہے سارا دن ہم کیا کرتے ہیں چگلیاں لوگوں کی اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ بہت سارے گدے انسانی شکلوں پر بنا دیے گئے ہیں میں حدیث کو کوٹ کر رہا ہوں بہت سارے گدے انسانی شکلوں پر بنا دیے گئے ہیں ہم ہیں گدے شکلیں ہماری انسانی ہیں گدا کیا کرتا ہے دوسروں کا بوجھ اٹھاتا ہے اس پر فکرائے کاملین کی کتابیں لوڈ کر دو قرآن شریف لوڈ کر دو یا مٹی کر دو یا نم کر دو اس کو کوئی نہیں اس کو وزن اٹھانا ہے ہمارے پاس بھی لوگوں کی انفارمیشن ہے امریکہ میں کیا ہو رہا ہے افریقہ میں کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے پڑوسی کے کتنے بچے باہر گئے ہیں کتنے یہاں ہیں کتنے مدرسے میں پڑھتے ہیں کتنے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے کتنے ماسٹر ڈگری لی ہوئی ہے کتنا جنرل کلن بن گیا ہے اور کتنا تحصیلدار کون بنا ہے یہ ہمارے دماغوں پر چھایا ہوا ہے بوجھ دنیا کا ہم کیسے اپنی خبر لے سکتے ہیں کہ ہم کہاں سے آئے کیوں نیب کہا کیوں خلیفہ کہا کیوں کہا میں نے انسان کو اپنی شکل پر بنایا ہے اگر کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیثوں میں بتا گئے ہیں کیونکہ خاتم النبی سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو نبی پیغمبر نہیں آنا لیکن حدیثوں میں فرما گیا ہے کہ اپنے ادرا کے قلبی سے وقت کے شیخ کو ٹٹولو کسی سے مت پوچھو بیٹھ جاؤ اندھیرے میں آنکھیں بند کر کے اس ذات سے رجوع کرو جو آپ کے اندر ہے کہ میں کہاں جاؤں آپ کو ڈھونڈنے کے لیے کہاں آپ مجھے مل سکتے ہو وہ خدا خود آپ کی حمایت کرے گا وہ بتائے گا پھر حدیشری میں آتا ہے کہ جو وقت کا شیخ ہوگا وہ اپنی قوم میں ایسے ہوگا جیسے امت میں نبی میں حدیثوں کو کوٹ کر رہا ہوں وہ جو اندھیرے میں بیٹھ کر ہم نے درا کے کلبی سے ٹٹولنا ہے اس کا ذکر صورت القاف آیت نمبر ستاٹ میں آ چکا ہے کہ میں اس انسان کو علم لدنی سے نوازتا ہوں لدن کا مطلب ہے اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ میں اللہ میں خود اس کو تعلیم دیتا ہوں اس لیے حدیشری میں آتا ہے جتنے پیغمبر دنیا میں ایسا بھیڑے جانے والے تھے یہ یونیورسٹیوں میں نہیں گئے ہوئے تھے جو اسکولوں میں نہیں پڑھے ہوئے تھے ان کو علم لدنی نوازا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ فرشتوں کو حکم ہوا کہ آپ چیزوں کے نام بتاؤں اور آدم کو علم لدونی سے نوازا آدم نے بتا دیا فرشتوں کو نہیں آئے وہ کیا کچھ نہیں کر سکتی ذات ضروری نہیں مرشد پکڑو ضروری نہیں استاد پکڑو جس طرح بھی رابطہ آپ کا ہو سکتا ہے اس ذات جو اندر آپ کے بیٹھی ہے اس سے کر لو نہیں آتا تو کسی کو ٹٹولو ٹٹولنے سے بھی نہیں آتا تو میں اسی ذات کا کتا ہوں اپنے مرشدوں کا بھی کتا ہوں میرے پاس آ جاؤ آپ کے اندر آپ کو رب کو رب نور کو دکھایا جائے گا یہاں کسی مذہب فرقہ سلسلہ گالا کالا گورا عربی اجمی کسی کی قید نہیں ہے اسی لیے سورج یاسین میں آتا ہے پیروی ان کی کرو جو آپ سے کوئی اجر نہیں مانگتے اور اس کا کوئی اجر بھی نہیں ہے کہ آپ کوئی میرے بینک بیلنس میں کتنے روپے دو گے تو آپ کو تعلیم دی جائے گی یا منا فقادہ رفا ربو کرایا جائے گا نہیں پیروی ان کی کرو جو آپ سے کوئی چیز نہیں مانگتے نہیں تو دیکھو جھولیاں پھلائے پھرتے ہیں پیروں کے پاس جاؤ گے کیا لے کر جاؤ گے پیر آپ کے گھر میں جاؤ گے تو کیا دو گے ہم اس سے بڑا خوش ہیں کیونکہ اس نے طویز یا کہہ دینا ہے جا بچہ تیری گٹھڑی اڑا لی ہم روزے قیامت کے دن ملیں گے قرآن شریف پڑھ کر دیکھو جو جہاں اندھا ہے اگلے جہان میں بھی اندھا ہوگا جس نے رب العالمین کو یہاں نہیں دیکھا اس نے وہاں بھی نہیں دیکھنا اس لیے قرآن شریف میں آتا ہے کہ روزے قیامت کے دن میں جانور کو کھڑا کروں گا وہ جانور ہم سے پوچھے گا تو نے فلاں صورت پڑھی تو نے فلاں صورت پڑھی تو نے فلاں صورت پڑھی ہے جانور کو علم ہوگا ہمارے قرآن شریف کا ہمیں نہیں ہوگا ہمیں اپنا مدد لو استاد لو نہیں آپ کو بات کی سمجھ آتی تھی ہر کام میں ہم استاد لیتے ہیں قرآن کا استاد ہے تین استاد میرے ہیں قرآن شریف کے پہلا میرا باپ تھا اس نے کہا بیٹا اتنا پڑھ جتنا ترجمہ آپ پڑھ سکو ہم رٹا لگواتے وہ جو قرآن شریف کہتا ہے حدیث شریف کہتی ہے اس پر ہم نے عمل کرنا ہے عمل نہیں کرتے جنگلوں میں جا کر یہ عبادت نہیں ہے کہ یہ جی وہ تو ان کو کام ہی یہ تھا فقیروں کو تو وہ جنگلوں میں جاتے تھے لگوٹی پہن کر رہتے تھے اور پیلو کھاتے تھے وہ نہیں آج زمانہ بدل چکا ہے کہ وہ آپ کو لگوٹی والے کو پیر ملیں گے اشفاق صاحب جن کا زاویہ آتا تھا ٹی وی پر وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ آج کل جو فقیر ہیں ان کے جو ٹائی کا کلپ ہوگا یا پن ہوگی وہ سونے کی ہوگی مت کہنا کہ لگوٹی والوں کے پاس آپ ہوگا جیسا زمانہ بدلتا ہے فقیر بھی بدلتا ہے وہ مالک خود بدلاتا ہے کیا آپ ڈھونڈتے پھرو کہ کوئی ایسا لگوٹی والا ملے جو جنگل میں ننگا رہتا ہوگا تو وہاں کے پھل کھاتا ہوگا کسی کا نہ کھاتا ہوگا نہیں بھائی شادیاں بھی کرنی ہیں بال بچے بھی پیدا کرنے ہیں کاروبار بھی کرنے ہیں دنیا میں عزت بھی لینی ہے لیکن مالک کے ہاں عزت بھی لینی ہے اس کے بھی ہم محبوب اور پیارے بن جائیں اگر اس کے محبوب اور پیارے بن گئے تو ساری دنیا آپ کی ہوگی کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے دوست بن جاؤ گے اب ہم نے دوست نہیں بنایا دوستی کس سے ہوتی ہے دیکھنے سے ہوتی ہے جب دیکھا نہیں دوست کیسے بنا سکتے ہیں عشق میں پھریں گے کوئی اچھی عورت ہوگی تو کسی نے بتا دیا اس کے عشق میں پھریں گے جب تک ملاپ نہ ہوگا کیسا عشق ہوگا بھائی یہ قانون قدرت ہے جیسی آپ کی چاہ ہے جیسا آپ کا شوق ہے اللہ تعالیٰ آپ کو پرووائڈ کرتا ہے وہ دنیا ہم چاہتے ہیں دنیا دے رہا ہے لیکن رو رہے ہیں ہم ابھی بھی کہتے ہیں کم ہے ابھی بھی کہتے ہیں کم ہے ابھی بھی کہتے ہیں ابھی بھی کوئی کسر ہے وہ کیا چیز ہے وہ امر ربی ہماری اندر سکون میں نہیں ہے کیونکہ جب وہ سکون میں ہوگی تو پھر ہم روٹی نہ بھی ہوگی نا حدیثیں پڑھ کر دیکھو کہ جو بچے تھے صحابہ کرام کے کوئی مہمان جاتا تھا تو وہ ناچتے گاتے تھے اور کہتے تھے آج ہم اللہ میاں کے مہمان ہیں وہ مہمان پوچھتا تھا کن سے جو وہاں خدمت گار ہوتے تھے کہ یہ بچے کیا کہہ رہے ہیں اللہ میاں کے مہمان کہتے ہیں آج ان کے گھر میں کوئی نہیں کھانا ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہودی آیا آپ نے دودھ پیش کیا وہ بھی پی گیا کہتا اور پینا وہ بھی پی گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھی اٹھا کر دے دیا اب رات کو بڑا پیشاب نکل گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان تھے وہ اور وہ صبح کو اٹھ کر چلا گیا اب صحابہ کرام ہے ہم دھوتے ہیں ہم دھوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں میرا مہمان تھا میں نے دھونا ہے اس یہودی کی کوئی چیز رہ گئی تھی وہ لینے آیا تو دیکھے کہ آپ کا گند وہ دھو رہا ہے اسی وقت کلمہ پڑا اسلام کردار سے پھیلا تھا تلوار سے نہیں پھیلا تھا اب بھی ہمارے کردار اچھے ہو جائیں گے سلامتی میں ہم آ جائیں گے کیونکہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ آپ کے ساتھ بھی شیطان پیدا ہوا آپ صلی اللہ علیہ ہاں میرے ساتھ بھی شیطان پیدا ہوا لیکن میرا شیطان اسلام لے آیا ہے سلامتی میں آ گیا ہے اب وہ میرا حکم مانتا ہے ہمارا شیطان ہمارے قابو میں نہیں ہے کیونکہ وہ دکھائی نہیں دیتا اللہ تعالیٰ بھی دکھائی نہیں دیتے عقل بھی ہماری دکھائی نہیں دیتی اب جو ہمارے خیال اندر سے اٹھ رہے ہیں یہ نہیں پتا شیطان کی طرف سے آ رہے ہیں رحمان کی طرف سے آ رہے ہیں کیونکہ دیکھا دونوں کو نہیں ہے جب ہم سرات المستقیم پر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ وہ راستہ ہم کو انعام میں دے دیتا ہے پہلے ہی سورج فاتح میں لکھا ہوا ہے دکھا ہم کو سیدھا راستہ جو تو نے اپنے نیک بندوں پر انعام میں دیا ہوا ہے اجر کوئی نہیں مانگتے اس وقت بھی نہیں مانگتے آج بھی کوئی نہیں مانگتا اب رہی بات کہ ہم اتنے فکر فرقے معروم نے تہتر بنا دیے تہتر فرقے ہیں ہمارے بہتر کا تو سنتے تھے اب تہتر ہو گئے ہیں اتنے فرقوں میں سے ہم جس بھی فرقے میں ہوں گے ہم یہی کہیں گے کہ ہمارا پیر ہمارا مرشد ہمارے فرقے کی طرح ہو اس کو تو ہم مانیں گے دوسروں کو نہیں مانیں گے محروم سال دیتے ہیں کہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے کوئی اور بیماری ہو جاتی ہے کیا آپ ڈاکٹر کی جا کر پوچھتے ہیں آپ مسلمان ہیں آپ ہندو ہیں آپ سکھ ہیں آپ عیسائی ہیں آپ کون سے قبیلے میں کون سے سلسلے میں ہیں آپ کو فقط ایک ہی ہوتا ہے مجھے آرام آ جائے کوئی بھی ہو میں نے ایسے رشتہ نہ طا کرنا ہے اگر کوئی فقرائے کامل ہے بھی تو اس کو ہم اس کر کے چھوڑ دیتے ہیں صورت القاف ایت نمبر اٹھائی میں یہ بھی بات آ گئی ہے کہ اگر دنیا میں آپ کو کوئی ایسا گروہ کوئی ایسا انسان ملتا ہے دنیا میں جو صبح شام خدا کو یاد کرتا ہے اپنے آپ کو اس کے ساتھ جمائے رکھو باندھے رکھو پھر بھی نہیں چھوڑا کہتے اس کے چہرے کو تکتے رہو پھر بھی نہیں چھوڑا کہتے اس کی آنکھوں کو تکتے رہو یہ آنکھیں وہ آنکھیں ہیں جو اپنے رات کو اپنے محبوب کے لیے روتی بھی ہیں اور اس کا دیدار بھی کرتی ہیں ہم کہیں گے نہیں ہماری طرح کا کوئی جیسا ہمارا من کہتا ہے ایسا ہونا چاہیے کوئی پیر فقیر بھی ہم نے علاج کرانا ہے قرآن شریف میں آتا ہے کہ اگر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ گمراہ لوگ ہیں جو کسی کو مانتے نہیں ہیں ان کے لیے آسمان کا ایک میں دروازہ کھول بھی دوں تو یہ لوگ یہی کہیں گے کہ آنکھیں بند کر دیے ہمارے اوپر جادو کرا دیا گیا میں قرآن کو کوٹ کر رہا ہوں اگر ہماری نیت ہے تو خدا کہیں نہیں گیا اللہ تعالیٰ کہیں بھی نہیں گئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہیں نہیں گئے ہوئے جہاں ان کی ڈیوٹی ہے آج بھی ڈیوٹی دے رہے ہیں ہماری پہنچ وہاں تک ہونی چاہیے یہ جسم ساتھ نہیں جانے حساب تاب روح سے ہونا ہے امر ربی سے ہونا ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلد چہارم اور صفحہ نمبر چار سو ستائی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جسم لاکھ بار بدلے آپ کا حساب آپ کی روح سے ہوگا جسم سے نہیں ہوگا کیونکہ یہ باتیں توحید کی باتیں ہیں معرفت کی باتیں ہیں خدا کو دیکھنے دکھانے کی باتیں ہیں یہ مولانا سے آپ کو کہیں نہیں ملے گی یہ کسی فقرائے کاملین سے ملے گی صرف وہ باتوں کا مضمون نہیں وہ بیٹھے ہمیں سامنے دکھائے بھی کچھ دیر اگر کسی کے پاس کروڑ روپیہ ہے ہمیں وہ ایک روپیہ بھی نہیں دیتا ہمیں اس کروڑ سے کیا قرض ہے اس کے نہ کروڑ دے کوئی ہزار ہی دے دے کوئی سو ہی دے دے کوئی پچاس ہی دے دے ہمیں تو پتا چلے بھی ہمیں یہاں آ کر کچھ ملا ہے باتوں کا نہیں پڑھنے پڑھانے کا نہیں کہ یہ چلا کر لو جی یہ صورت پڑھ لو جی یہ عید پڑھ لو جی یہ حدیث پڑھ لو جی ہزار مرتبہ پڑھ لو جی بیس مرتبہ پڑھ لو جی تو آپ کا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا نہیں بھائی کوئی ہے تو دکھائے اگر نہیں ہے تو صاف کہہ دے میرے پاس نہیں ہے یہ باتیں موجود ہیں خدا دیکھ بھی جا سکتا ہے اسی دنیا میں میرے پاس نہیں ہے صاف کو ہونا چاہیے اگر ہے تو وہ دکھلائے تو یہاں دکھلایا جاتا ہے میرے مرشد کی رحمت سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے وہ بھی مجلس کنڈا لگا کر کرتے تھے یہاں بھی کنڈا لگا کر ہو جاتی ہے تو ہمیں موت کا خوف تبھی اترے گا جب ہم مر کر کسی سے بھی پوچھتے کہتے جی مر کر جنت میں ملے گا یہاں مرنا ہے بھائی وہ مرنا نہیں معروم بھی کہتے ہیں نہ چنا گئے کہ در گورے روی ایسی موت نہیں تو قبر میں چلا جائے گا مر گئے تبدیلی در نور شوی یہ ایسی موت ہے کہ تجھے نور میں اللہ تعالیٰ لے جائیں گے اگر تو جیتے جی جسم کو مارنا سیکھ لیا متو قبل انتا متو سیکھ لیا تو آپ جسم میں چلے جاؤ گے تو آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ